خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سب مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے گئے دیوانے جھوم جاتے گئے میرے سرکار آ کے گئے بل لتی بہار اب جھوم کر آئے بل لتی اگڑیا بلم لتی اگڑیائی بہار اب جھوم کر آئے وہ دیکھو آ گئے آقا وہ دیکھو آ گئے ہیں میرے سرکار آتی میرے سرکار آتی ہیں میرے سرکار آتی ہیں میرے سرکار آتی ہیں میرے سرکار آتی ہیں میرے سرکار آتی میرے سرکار ہیں میرے سرکار آتے گئے میرے سرکار آتے گئے میرے سرکار آتے گئے سرکار آتے ہیں سرکار آتے گئے خوشی ہے آمنا کے گھر وہ آئے نور کے پر خوشی گئے آمنا کے گھر وہ آئے کے پر پر خوشی آمنا کے گھر وہ آئے نور کے پی پر پیدا ہو گئے سجدے میں کرے جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں پھر سرکار سرکار آتے گئے میرے تنگ گری دلکارات گیرے دلکار تیرے دلکار تہن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے رو بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے تہن بھی نور نور نور نور نور نور نور نور بدن بدن بدن بھی بھی بھی بھی بھی ہے ہے بھی نور نور ہے نور نور نور نور نور نور ہے ہے ہے حضور حق کے لاتے ہیں میرے سرکار آتے آتے ہیں ہیں میرے میرے سرکار سرکار راتی گری سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سرکار کراتے گئے سرکار گلکاراتے گئے سر تاری آمد بر سردار کی آمد مر بابا من تھاری آمد مر بابا سب مل کر بولو مر بابا سب مل کر بولو بڑ بابا سب کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا سب زور سے بولو مرحبا نور نور ہے نور ہے ٹھنڈی دوست نور نوی دوست نور نور نور نور منور دینو منوری دینو منوری دینو منوری دینو ہمارے بھٹ کہلاتے ہیں میرے سرکار ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار بولو میرے سرکار آتے گئے میرے سرکار آتے گئے دیوانے دھوپ مچاتی ہے میرے سرکار آتے گئے دیوانے دھوپ مچاتے گئے میرے سرکار آتے گئے دیوانے دھوپ مچاتے گئے میرے سرکار آتے گئے